حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدعتی کا عمل قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے حتیٰ کہ وہ شخص بدعت ترک کر دے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پچاس